مسلمانوں کے خدا کا کوئی فوٹو نہیں آیا کوئی اتنے وجود ہی کوئی <laughs> خدا کے وجود کا کوئی فوٹو لے سکتا اس تک تو سوچ ہی نہیں یہ پہلے آسمان تک ہی پہنچ گئے تھے یہ سمجھنے لگتا کہ خدا کے پاس پہنچ اور یہ اخبارات اس زمانے سے پڑے ہیں کہ اس نے کیا کہ سارے آسمان اس میں راکٹ پھر کے آیا مسلمانوں میں خدا کا فوٹو آیا نہیں کہ رہتا تھا میرے خدا آسمان کے رہتا انہوں کی پتا ہے کہڑے آسمان کے شکایت تھا پہلے آسمان یہ ہوئے بھی اس وقت کہ جائے ستنے آسمان تک یہاں سے فوٹو کے بچ خدا کا تو سب وجود آ سکتا انکار کیا تھا جو اللہ رو سے شاہ ساری دنیا کے سامنے ایسا بابی اس طرح کا بڑھ کر پڑھیا لکھا جدید روشنی کا نئے اختلافات کا ماہر کیا تھا کتنے لبا نہیں بولا پھر یہ بھی کسان سنیا دیکھا ہوگا اس ویل جرمن دیا فوجاں روس اتنے حملہ آور ہوئی اور ماسکو ماسکو ماسکو دار خلافہ ہوگا جڑا وہ دیوار اگلا حصہ فوجوں کا ٹکرا رہا سی پتا کی آخیا تھا اپنے میں داجا کیا کہ سب مسجد کے دروازے کھول دے مندر کے دروازے کھول گرجیا کے دروازے کھول دوں تو لوگوں اپنے اپنے خدا دے اگے درخواست کرو یا اللہ روس کو بچاؤ وہ کدھر گیا ہوگا انسان اور یہ اندروں نکلیا کتنا ان کس طرح پتا لگا کہ ہر خدا ہے وہ پردے جڑے ہوں نا انسان نے مال سے دولت انسان نو گمراہ کر ایسا پھر آن کو اللہ نے کوئی دسایا جی کہ ساری عمر کبھی انہوں زبان نہیں تھی درد نہیں تھی دے اس انہوں خدا کس طرح یاد آؤ تو سکالر نے کیا جی کہ دروازے کھول عبادت کہاں سے کہ خدا کے دعا کرو اللہ تعالیٰ روس نو بچا دے اس طرح کی جس دن شکالن ہوا اس در روس نے ریڈیو روس دیا اخبار انہوں نے ایلان کیا کہ جس وقت شکالن مر رہا سر جان نکل رہی تھی نا تو کی کہتا کیا سر منو معاف کر یادلہ منواف کرتوں آ گیا تو ساری دنیا کے سامنے یہ گل ہوئی جڑا اللہ تعالیٰ نے پورے دماغ میں راشن کیا ادھر ادھر کبھی ریا بھی پیا تو انہوں خدا نہیں یاد آتا تو جس وقت کسی تکلیف بھی پھنستا پھر وہ کوئی خدا جاتا اس پردے سر ہٹتا اسی واسطے اللہ نے رکھا کہ کوئی نبی کسی کو پہنچ گیا یا نہیں پہنچیا اگر خدا کا سیزا بھی ادا نہیں رکھی پیش کی بخش قیامت والے دن ہوئے گی ایسا تو یہ دماغ بھی بتا ہی کرنا بھی رکھی گئی اس ویلے بھی کسی نے نہیں پھر پکاریا اس نے اس نے یہ آخیا ہے یا اللہ منو معاف کر یا اللہ منو معاف کر ہوں تو معاف کرے جس طرح فراؤن نے پھر مرن لگے کیا کہ آ من تو میرے موسا بہارون میں پہلا نہیں تھا موسا ہارون سے رب جو منگا ہوں میں اس کے اس سے ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آلام ہوں کے ایمان تیرے کو مصیبت بھی جو اگلوایا گیا ہے خوشی نال نہیں تو کٹیا ہوں سے جس طرح رون والا بچہ ماں ماں کرتا ہے نا ہائے دیتے ہائے دیتے قرآن مجید نے تفصیل کبیر کے اندر لکھا ہے کہ میرے نال ایک آدمی دہڑیے کا جھگڑا ہو جنہوں نے نیچری اندر نے خدا بنا والا کوئی نہیں نہ خدا نے کوئی شہ بنائی ہے ایک قدرت نہیں چیز آپ ہی پیدا ہو نیچری تو ایک نیچری دہڑیا میری گفتگو ہوئی امام راجی کا مطلب آدھا لگا کہ تھی جس خدا ہو کبھی آئی کا کتنے دیکھے کتنے خدا جس طرح کیمورسٹ کہتے ہیں نا کہ کوئی خدا نے نبی نہیں بنایا نہ کوئی کتاب نہ تم کی نمبر دار ایجنٹ اللہ نے نبی نہیں بنایا نہ کوئی خدا نہ کروں بھی کہتا کوئی خدا نہیں میں اس نے یہ کہ انسان کدی ایسا کرو اتفاق ہوا زندگی بھی کہ کدی سمندر میں بھی پہلی سفر تو کیا جہاز کے اندر بیڑی کے اندر رہا ہاں کئی دفعہ اتفاق تو امام راضی فرماندے نے میں اس کیا کہ جس وقت جہاز سمندر کے درمیان کنارا گما ہوئے کہ ہنے ڈبیا نہیں ڈبیا کوئی آدمی نیڑے پتریڑے آواز سن والا نہ ہوئے اس طوفان کے اندر گر کے تیرے دماغ میں کبھی کو بات آئی ہاں آؤں گی یہ دماغ بات کی کوئی ذریعہ نہیں قدرتی ہے بچا امام راجی نے کیا قدرت کے لیے قدرتی بچا ہے کی قدرت قدرت قادر خدا دیا کہ زبان کے اندر موجود ہے ہر انسان جس وقت مایوس ہو جائے گا سارا علاج کہ یہ خدا سنگا بھی سنا مرنا دیو یا پھر قدرتی ہے یہ بچا یہ قدرتا سیتا کی ایک ذات ہے جس کا تصور انسان کا دماغ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اصل پیغمبران اس کے عقیدے نو روشن کرنے واسطے ظاہر کرنے واسطے نمایاں کرنے واسطے پیغمبر نے تھی اس کا اقرار ہی نہیں کرتے ایک ہونا مکے والے نبی سلا سلام کا مذاق اڑاتے کہتے جال الحاظہ الہن واحد ان شہ دشا جی جہاں عقیدہ محمد نے میسج کیا یہ جہا عقیدہ نہ یہودیاں نہ عیسائی نہ مجوسیاں دنیا کے اتنے کسی مذہب بھی عقیدہ نہیں دشوار ہے کہ کوئی شرک سمجھے یا گیتا کے سراؤ اس وقت نبی کا سلاح سلام نو اللہ نے نبی بنایا دنیا کے اتنے سب شرک کو بڑی چاہیے کتوں یہاں عقیدہ صحیح ملتا کہ سر اس نے نو ہی عقیدہ سارے مذہبوں میں خدا کا عقیدہ بھی ہے پر خدا کے نام دوسرے حج کروا تو مشکل پشاوا کا بھی عقیدہ ہے محمد کہتا نہیں ایکو خدا کوئی مشکل پشا دے کوئی حج کروا خادر خدیتا انبیاء ہے جس کا مشرقین مکہ کہتے تھے نا اسی کو خدا کے انکاری ہیں لیکن اسی یہ نہیں آتے کہ خدا کے ہول بندے بھی کوئی نہیں جڑے کام نہیں آتے کسی وقت جا جانے تاکہ دے تاکہ دے نظام الدین نوشیا کو جا کے ہیں سرحد شریف جا کے کوئی خدا دن پر نہیں ہے لیکن خدا کا اقرار رار دوسرے کا بھی ناز تھوڑا بہت مننا کہ یہ بھی خدا کی خدائی میں کچھ شریقہ رکھتے ہیں انسان کے کا جنہیں فرمایا ہے کہ ایسا انتظامات یہ دماغ میں عقیدہ پہلے دن روح میں بھی کے ہے پھر اور جڑے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں نہ رکھتے یہ دو چار دن سخت بخار کرے نا ابھی آپ دیکھنے میں نجاتا ایک بار میرا اتار پارے اور میں نماز پڑھا کرا جنہ کی زندگی گزر گئی چوریاں ہیں ڈاکے ہیں قتل ہیں اس وقت عدالت کے اندر جا کے انہوں نے سزا ہوئی موت تھی اور تین سو دو کیس چلیا سارے دوران کا پہنچے نے آج کریم کے کا پہنچے نے داڑیاں رکھ لیں تحجد پڑھتے تسکی رو کا اس ویلے خدا یاد آتا ہے کیوں آتا ہے اندر اللہ نے اس کا بیج ڈالے ہے انسان کے وہ جس وقت پردے ارلے پرلے ادھر ادھر ہوں گے ابو جان ہو جس ویلے سمندر بھی سوار ہوں بیڑی گرد ہو لگتی اگے پیچھے جانتے آتے سن لات ازا مناس ہوبل اس وجہ تیری گھر کو لگنی کی کہتے سن تاب اللہ حکم سینا کا حسی خالص خدا رکا کہ جاننا ایسو تو نجات دے سکنا اور نہیں کسی اللہ تعالیٰ فرما دے دے جس طرح مصیبت سے پھنسے ہیں خدا دے اسے یقین ظاہر کرتے ہو نا مصیبت تو علاوہ بھی یہ رکھو کہ پھر مواحد ہو ورنہ کوئی شخص کب ہے نا جی اسے دل میں خدا دا سیتا ہے تو مصیبت کے وقت خدا نے پکارتا ہے اس کرے یہ بھی ایماندار ہے ایسے ایماندار سے خدا اقرار بھی نہیں منتا ہی نہیں کہڑا مشرق کے جڑا یہ ایمان نہیں ہے ابو جا سکتا ہے ابو جا سکتا سارے سردار پکے دے سے لیکن مصیبت کے وقت بھی اللہ مخلصین الدین اس اس وقت آسمان سے یہ اعتراض کیتا نا ابو جاب کے لڑکے اکرما نے جب مکہ فتح ہوا تو کیا نکے جملے جہاز سوار ہو کے جا رہے سن عرب نہیں رہنا محمد کی حکومت ہو گئی سب اللہ رستے جہاز طوفان میں گر گیا سارے بزرگ نے آخیا دعا کرو آسمان والے خدا ابو جاس کے بیٹے نے کہا یہ عقیدہ محمد ساڈے اگے پیش کرتا سی جب انکار کرتے اج تھی آدھے ہو سارا چڑھ کے آسمان والے نے فار گل پھر محمد بھی سچی ہوئی نا چڑھنے لگ سکن وہ بھی یہ کہتے سن کہ اللہ نے سوا مشکلات تو کوئی نہیں کہ بچا سکتا کیا سن لے تو یہ بچہ ہے تو کدی یہو جہاں کاٹیاں تو نہیں گزریا مشکلات مشکلات کا کاٹیاں دے خدا ہی تیرا پار رہتا دوجا نہیں بنا سکتا تو اس نے کیا افسوس سمجھ آ گئی محمد دین کی خدا منزل مقصود کا پایا ہم نے جب یہ جانا کہ ہمیں دس کے رفتار کا اللہ سے میں محمد الفا ختم سے پیر سو سو پر ہر کس خو اللہ نے اللہ نے وہ اسباب پیدا کر کہ بیوی مکے رہ گئی تھی وہ مسلمان تھی نبی السلام نے کیا یاد کیا ابو جات کی نو حکیم میرا نام ہے یہ کرانا مشرقوں کے سردار کا کرانا کہ سب زیادہ دشمن تے میں اس ابو جات کی نو ہاں اکرما کی بیوی ہوں جی تھی معافی دو کہ میں اکرما نو بھی جا کے مسلمان بنا سکتی علیہ السلام نے فرمایا جہاں شخص مسلمان ہو جائے ابھی اس سے پچھلے کسی گل کے اسے نہیں کرتے پھر یمن گئی تھی جا کے اس نے پتا کیا کہ وہ مکے کے پکوڑے ہیں جہاں رسول رسولہ وسلم کا قبضہ ہونے کے بعد مکے نہ کھائے انہوں دسیا کہ بلا جگہ سے مکے کے مہاجن ایک بڑا سارا کمرہ انہوں نے لیا اسے رہتے یہ گئی بیٹھے اس نے ایک اس کے استقبال کرنے لگا تو اس نے کیا خبردار تو اس قابل ہے کہ میں تیرے نال کو بات تھی اپنی جانا بچا واسطے نکل آئے تو ساڈیا عزتوں کا تو ہم خیال تک سانو اپنے دشمنوں کے حوالے کر رہے سانو یہ غیرت نہ آئی کہ جیڑی فوج کسی ملک سے قبضہ کرتی ہے اس ملک کا نہ مال مال لٹن تو بعد آتی نہ انہوں کی عزت لٹن تو بعد آتی اج کس منہ آج تو میرے نام ہم کا نام ہو تو اس نے کیا کہ واقعی ایسی بڑی غلطی کی سنو تو اس مر جانا چاہیے سی اپنے بال بچیا نو اس طرح بے یارو مددگار چڈ کے نسل نہیں چاہیے پر ہوں کی کری کہ منو محمد دین کی سچائی کا پتا چل چکا ہے انہیں جی چل چکا ہے تو میں تیری پناہ جی بہ جا لیا محمد الفلا وسلم نے کیا مسلمان ہو جائے کوئی بات مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کے پھر اس نے مسلمان فوجا کی کمانڈری بھی کی کئی علاقے تو انسان کے واسطے تو ہی کا ایسا ہے کہ کوئی شخص انکار کی گنجائش نہ کوئی نہیں کہ ان بھی جھوٹا آدمی جڑا وہ گلا کرتا رہے جا مطلب ہے وہ سچا کئی ہے جھوٹیا کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی جھوٹے ہو نا تو دلیل پیچھے نہ لگو دے لائٹے رولا پا رونے اللہ حکم الحاکمین نے اس واقعے کے اندر ذکر کیا کہ اللہ نے ہر انسان کے دلچسپ توحید کا عقیدہ رکھے اگے پیچھے اگر نہیں اللہ کی طرف ہوں تو جس وقت لیے موت کا وقت اس وقت انسان خدا کے سامنے معافیاں مانگتا ہے توبہ کرتا ہے جانتا ہوں میری ساری عمر توبہ کی توفیق نہیں انہوں ملی لیکن ہوں جس موت کے فرشتے آ کے روح کرنے لگا کتنے اللہ کے فرشتے نظر اور جس طرح حالت ہوں چار سے مرن والے بھی اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا تو دسنا کتنے آج ہو جاتا پھر کہہ اللہ ایک باری معاف کر دے ایک باری دنیا مجھے ٹھیک دے کوئی تھوڑے دن جا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ راجا آ جا جو ہوں لا جستا پھر ان ساتم بلا یا سخت مون کہ موت آئی ہے جی نہ ایک کڑی اگے ہو سکتی جی نہ ایک کڑی کسی نے کچھ نہیں وہ سویرے آ کے معافیاں منگتے ہو پیغمبر اور شریف میں نظر اس واسطے کی نے کہ تمہیں ہوش و حواس میں تندرستی بھی تمہیں یاد دلایا جائے کہ ایک وقت آن والا ہے زندگی کے کرتیتو کے پچتاؤ اور جس شخص نے شرک کر کے ہی مار گیا شرک کے ابھیزان موت کو پہلا پہلے تندرستی بھی توبہ بھی کی تھی اللہ تعالیٰ فرماندے سرمانے میں اللہ لا یا پھر کا نہیں کہ میں جس نے شرک کرتا مریا میں اس کی بخش کر لی اب آباد ہمیشہ جہے لوگ شرف کرتے سن پہ کرتے سن یہ سزاوا سنیا نبی السلام لو آ کے کیا نے کہ محمد تیرے اتنے ایمان لیا کا کی فائدہ تھی آدھے مشرق نے بخشیا نہیں جانا ابھی تو مشرق ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نازل کی کیا کہ یا یو اللہ دینا یا جو انداز ہو لا تک نہ تو میں رحمت اللہ کی رحمت تو نام ہی ہو آج بھی توبہ کر لو اللہ پچھلے گنا سارے معاف کر صرف کی سزا انہوں ملتی ہے جنہیں مرن دے وقت تک توبہ نہیں مرن دے وقت بھی تو پھر اور بھی توبہ کی نے بھی اللہ مرن مرنے وقت منگیا سن لیکن وہ وقت معافیا کا نہیں ہوں نہ اللہ انہوں قبول کرتے ہیں چلدیا پھردیا تندرستی بھی زندگی کی امید ہوں سب شرکا تو تو توبہ کر رہے اللہ پنڈا گنا دیا امرسہ نہیں معاف کر لیکن سچے دن توبہ کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ صحیح عمل کر لی تو ابھی کٹا فرمائے ماں کر دا وانا الحمد للہ